ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمد للہ بہتر جی دیکھیے گا کتاب کو کتابیں سب کے پاس موجود ہیں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 والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرز للأدلة والعلل لألا يشوش ذہن المبتدی او اللہ یوشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل وسميته بهداية النحو رجاء إلى أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العنام جی اس عبارت کا محض ترجمہ ہی ہے جس کے اندر خود صاحب ہدایت النحب پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کی ہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر درود و سلام بھیجا ہے کے بعد انہوں نے ہدایت الناحب کے متعلق کہا ہے کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے جو علم الناحب یعنی نحو کے فن کے اندر لکھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ کافیہ کو دیکھتے ہوئے لکھی ہے جس طرح کافیہ کے ابواب اور فصلیں ہیں اس ترتیب کے مطابق البتہ تھوڑی سی میں نے تبدیلی یہ کی ہے کہ کافیہ کے اندر چونکہ مثالیں نہیں تھی تو میں نے مثالوں کا اضافہ کیا ہے اور عبارت کی وضاحت بھی کہیں کی ہے البتہ میں نے صرف اتنا ہی اضافہ کیا ہے کافیہ کے مسائل پر یہ وضاحت کی ہے اور مثالیں دی ہیں لیکن دلائل اور علتیں میں نے بھی بیان نہیں کی یعنی بعض مسائل کے کئی سارے دلائل ہوتے ہیں وہ بھی ذکر نہیں کیے اور جو علتیں ہوتی ہیں وہ بھی ذکر نہیں کی کیوں میں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہتے ہیں تاکہ میں نے سمجھا کہ پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے اگر میں عدلہ کو بھی ذکر کروں گا یعنی دلائل کو بھی ذکر کروں گا اور علتوں کو بھی تو پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے تو اس لیے میں نے دلائل اور علتیں ذکر نہیں کی انہیں پتہ تھا شاید کہ بعد میں ایسا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو عبارت کو بھی نہیں پڑھ سکیں گے تو اگر اس دور کا پتہ ہوتا تو شاید وہ اپنی کتاب کو لکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتے کہتے کہ بس کافی ہے ٹھیک ہے خیر پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا ہے اور اس امید سے ہدایت النحو رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہدایت دیں لوگوں کو تو ہدایت النحو پھر آخر میں خلاصے کے طور پر فرمایا کہ میں نے پوری کتاب کو جو ترتیب دی ہے وہ اس طور پر کہ پہلے مقدمہ ہے ایک اس کے بعد تین اقسام ہیں اور آخر میں کیا ہے خاتمہ ہے ایک مقدمہ تین اقسام اور ایک خاتمہ ٹھیک ہے دیکھیں الحمد للہ رب العالمین تمام تر تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں رب ربا یہ ربی تربیت سے ہے پالنے والا للمتقین اچھا انجام پرہیزگاروں کا متقین پرہیزگار برے کاموں سے بچنے والے اچھے کاموں کو کرنے والے تو اچھا انجام پرہیزگاروں کا وسلات علی رسولی ہی اور رحمت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و علی اور آ حضرت کی آل پر و صحابی اور آ حضرت کے صحابہ اکرام اجمعین سب کے سب پر اما بات ای باد الحمد وسلا حمد و سلاد کے بعد حمد و ثناء کے بعد کہتے ہیں فہذا مختصر فہذا یعنی یہ کتاب مختصر ایک مختصر مضبوط مضبوط ان کا معنی ہم کریں گے مشتمل سے آئی مشتمل ورنہ ضبطۂ بتوں کا معنی مرتب کرنے کے آتے ہیں درست کرنے کے آتے ہیں ٹھیک کرنے کے آتے ہیں کسی جگہ پر کسی بات کو کسی کام کو کسی چیز کو فٹ کرنے کے آتے ہیں ضابطہ کے معنی ضابطہ ترتیب البتہ ہم یہاں ترجمہ کریں گے استعمال سے مشتمل ہے فہذا مختصر ایک مختصر کتاب مضبوط جو مشتمل ہے نحو کے نحو کے علم پر ٹھیک ہے یعنی فن میں تو نحو کے فن پر مشتمل ہے ایک مختصر کتاب جمع تو فی کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں جمع کیا مہمات نحوے علم نحو کے اہم مسائل نحو کا جو فن ہے اس کے اہم اہم مسائل میں نے اس میں جمع کیے مہمات اہم مسائل اللہ ترتیب القافیہ میری کوئی اپنی ترتیب نہیں جو کافیہ جو اس کے بعد کے درجے میں بنین کے ہاں پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں پڑھائی جاتی کافیہ یہ ناحب کے فن کے اندر ہی ہے پہلے پڑھائی جاتی ہے پھر ہدایت الناحب جو آپ کے سامنے یہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد نحب کے فن کی ایک کتاب کافیہ ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد ناہب کے علم کی ایک بڑی کتاب شرح ملا جامی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو شاید ان کے دیکھنے کا بھی دیکھنا بھی شاید نصیب ہو اللہ کرے کہ آپ لوگ پڑھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خیر تو کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے وہ کافی کی ترتیب پر رکھا ہے جی آپ کا نصاب میں شامل نہیں ہے اس لیے مبو بن و مفصلا مبو بن باب در باب اور مفصلا فصل در فصل یعنی جس طرح باب ابواب کافیہ کے ہیں ویسے یہاں پر بھی جس طرح ہدایت کیا ہیں فصلیں کافیہ کے اندر ہیں اس طرح میں نے یہاں بھی ذکر کی ہے اچھا بے عبارت واضح واضح عبارت کے ساتھ اتنی مغلق عبارت نہیں لائی میں نے جس طرح کے کافیہ کے اندر ہے کافیہ کے اندر ایک لفظ ہوگا اس کی ابحاس ہی ابحاس گی ایک لفظ پر اگر بندہ اس کی تشریحات لکھتا چلا جائے تو نوٹ بک یعنی کافی کے دس سے پندرہ صفحات ہو جاتے ہیں خیر تو کہتے ہیں میں نے واضح عبارت لائی ہے کچھ اضافہ کیا کہتے ہیں ماں اراد المسلتی فی جمی مسائل کافی کے جتنے مسائل تھے ان تمام مسائل کی میں نے مثالیں ذکر کی ہیں ما اورد یورد لکھنا تحریر کرنا واضح وارد کرنا مطلب ذکر کرنا تو میں نے ذکر کی ہیں مثالیں ذکر کی ہیں تمام مسائل کی لیکن من غیر تعرض والعلل بغیر تعرض کیے تعرض تعرض یا تعرض درپیہ ہونا کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا ٹھیک ہے یا اس سے تعلق رکھنا وغیرہ وغیرہ معنی آتے ہیں لیکن یہاں کیا ہے غیر تعرض بغیر پیش کیے بغیر ذکر کیے دلائل کو والعلل اور علتوں کو عدلہ دلیل کی جمع ہے اور علل علت کی جمع ہے علت وجہ کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا اس کو علت کہتے ہیں اگر اس کی وجہ بیان کی جائے تو دلیل کسی بات کی دلیل کہ یہ کام ایسا ہے تو کیوں ہے اس کی کیا دلیل ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں میں نے جو مسائل تھے ان کی مثالیں تو ذکر کی ہیں لیکن دلائل اور علتیں بیان نہیں کی کیوں نہیں کی اس کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ یہ <sighs> اللہ یوشویشا یہ جو فعل ہے اس کو آپ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجبور بھی پڑھ سکتے ہیں جس صورت میں آپ اس کو معلوم پڑھیں گے تو پھر اس کا فائل جو ہوگی وہ ضمیر ہوگی اور آگے رح نل مبتدی ذہن پھر منسوب ہوگا مفولیت کی بنا پر تو یوشا ویشا جب معلوم پڑھیں گے تو پھر رح نل مبتدی پڑھیں گے اور یوشا ویشا کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو راجی ہوگی تعرض کی طرف جو پیچھے ہے تعرض للعدلت وللل تاکہ عدلہ اور علتوں کا ذکر کرنا تشویش میں نہ ڈال دے کس کو ذہن المبتدی ابتدائی طالب علم کے ذہن کو پریشان نہ کر دے ابتدائی طالب علم کو پریشان نہ کر دے جی دوبارہ بتا دیتا ہوں تو میں نے بتایا یہ کی بار ہے اللہ جی اللہ یوشا ویشا یہ ایک فعل ہے اس کو آپ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح شوش یوشوشو ویشو ٹھیک ہے باب تفعیل ہے کر رہا یو کر ہوں اس کو آپ یوشا ویشو بلکہ چونکہ نصب تو ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے اللہ یوشا ویشا معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں جب معلوم پڑھیں گے تو پھر اس کا فائل اس کی ضمیر ہوگی اور ذہنا منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر ذہن المبتدی پڑھیں گے صورت میں لیکن اگر مجھول پڑھیں گے یوشو واشو ٹھیک ہے نا مجھول کا فیل پڑھیں گے یوشا واشو تو پھر ذہن ہوگا وہ اس کا نائب فائل بنے گا پھر ضمیر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو آئی بات سمجھ یوشب معلوم پڑیں گے تو اس کا فائل ہوگا تعرض اور ایک قول ہے کہ پیچھے جو کتاب ہے فہذا مختصر مختصر اس کا فائل ہوگا اور ایک قول یہ اس کے ساتھ ہی لکھے ہوئے عدلہ اور علل کے الفاظ ہیں یہ اس کا فائل ہوں گے یعنی اس کے ضمیر کا مرجع ہوں گے یوشوشا کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کا مرجع تین ہے ایک تعرض ایک مختصر ایک عدلہ اور علل خیر آپ تارز کو یہ لکھیں آپ کی کتاب میں بھی تارز ہی کے لکھا ہوا ہے تارز کو بہرحال آپ ذہن میں رکھیں لیکن اگر مجبور ہوگا مطلب شو شو یو شو شو کر رو یو کر کف اصل بات یہی ہے نا کہ صرف کی پریشانی ہے باب تفعیل ہے فیل مظاہرے کا سیغہ ہے ٹھیک ہے فیل مظاہرے کا سیغ ہے اس کو آپ معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی معروف کا سیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجھول کا بھی معروف کا پڑھیں گے تو یوشا ویشا ہوگا مجھول کا پڑھیں گے تو یوشا واشا ہوگا کیا ہوگا واشا ٹھیک ہے اب جب معلوم ہوگا معروف کا سیوا ہوگا تو پھر اس فیل کا فائل کون ہوگا تو کہتے ہیں اس فیل کا فائل جو ہوگا وہ ضمیر ہوا ہوگی جو اس کے اندر مستطر ہوگی چھپی ہوئی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ فیل کے اندر ضمیر مستطر ہوتی ہے اب وہ ضمیر کہاں راجی ہوگی ہوا ضمیر تو کہتے ہیں وہ راجی ہوگی تعرض پیچھے ایک لفظ ہے تعرض اس کی طرف کیا مطلب ہوگا ترجمہ پھر اس صورت میں یہ ہوگا تاکہ مثالیں اور علتیں علتیں دلائل اور پیش نہیں کی تاکہ یہ دلیل اور علتوں کا پیش کرنا مبتدی کے ذہن کو پریشان نہ کرے ٹھیک ہے دوسری صورت کہ جب اس کو مجبور پڑیں گے یوشو وشو یوشو وشا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا اس کا فائل ذہنوں ہوگا اور ترجمہ یوں بنے گا کہ بغیر ذکر کیے دلائل اور علتوں کے تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو ٹھیک ہے انفہم المسائل مسائل کو سمجھنے میں ابتدائی طالب علم کا ذہن پریشان نہ ہو سم میں تو کہتے میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہدایت النحو رجا ان اس امید سے ہدایت یعنی ہدایت کا لفظ لایا ہوں اس امید سے کہ اللہ تعالی تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے طلب کرنے والوں کو طالب علموں کو ہدایت دے مرتب کہتے ہیں اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اعلیٰ مقدمۃ ایک مقدمہ پر و سلاثت اقسام تین اقسام پر و خاتمتن اور ایک خاتمہ پر الملک العزیز العلام اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے الملک جو بادشاہ ہیں العزیز جو غالب ہیں زبردست ہیں العلام جو دانا ہیں جاننے والے ہیں سب کچھ جی سمجھ میں آیا آج کا سبق کوئی لفظ کا ترجمہ کوئی اور بات رول نمبر پانچ یہ لے اللہ یوشا وشا لے اللہ یوشا وشا سمجھ میں آیا آپ کو رول نمبر تین رول نمبر بارہ کہاں ہے رول نمبر سات معذرت ہاں رول نمبر سات یہ جو میں نے بتایا لی اللہ وشا اور لے اللہ یوشب وشا سمجھ میں آ گیا ہے پھر سے بتا دیتا ہوں باقی تو اتنا مشکل نہیں ہے باقی تو سب ترجمے ہی ہے چونکہ اس فن کی تعریف موضوع غرض و غائب خود کتاب کے اندر آگے لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم اس میں وقت ضائع نہیں کریں گے چونکہ آگے لکھی ہوئی ہے صاف کتاب میں تو بتانے کی پہلے ضرورت نہیں ہے تو اس لیے صرف اتنے لفظ یہاں پر آپ سمجھ لیں اللہ یوشب وشا ذہن المبتدی اللہ یوش وشا ذہن المبتدی بس یوشب وشا فیل معلوم پڑھیں گے ٹھیک ہے فیل معلوم پڑیں گے تو اس میں ضمیر اس کا فائل ہوگی جو راجی ہوگی تعرض کے لفظ کی طرف اور اگر یوشب وشا فیل مجھول پڑیں گے تو اس کا نائب فائل ذہنو ہوگا جب معلوم پڑیں گے تو ہم نے فائل جو ہے وہ ضمیر مان لی تو جب فائل ضمیر ہو تو پھر اس کے بعد لفظ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے منصوب ہی ہوگا تو ذہنا پڑیں گے اس صورت میں اور جب اس کو ہم نائب فائل مان لیں یوشا وشا کو فیل مجھول مانیں پھر اس کا فائل نائب فائل یعنی ذہنو ہوگا اور نائب فائل مرفو ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ذہنو پڑھیں گے تو یو شب ویشا وشا ذہن المبتدی آگے بات سمجھ چلیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائیں سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں صرف السلام علیکم ہے